اے ان کی اولاد جن کو ہم نینوں کے ساتھ سوار کیا بے شک وہ بڑا شکرا گزار بندہ تھا